جناب ابن ابی سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ جو عورت مردوں کے لیے مخصوص جوتا پہنتی ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرح بننے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ننانوے